قطعیبہ بن سعید ابو بکر بن ابی شعیبہ اور زہیر بن حرب نے کہا ہمیں وقع نے زکریہ بن ابی زائدہ سے حدیث بیان کی انہوں نے مصعب بن شعیبہ سے انہوں نے طلق بن حبیب سے انہوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس چیزیں خسائل فطرت میں سے ہیں مونچھے کترنا داڑھی بڑھانا مسوا کرنا ناک میں پانی کھینچنا ناخن تراشنا انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا بغل کے بال اکھیڑنا زیر ناف بال مونڈنا پانی سے استنجا کرنا زکریہ نے کہا مصعب نے بتایا دسویں چیز میں بھول گیا ہوں لیکن وہ کلی کرنا ہو سکتا ہے قطعیبہ نے یہ اضافہ کیا کہ وکیہ نے کہا انتقاظ الماں کے معنی استنجا کرنا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 604